باب چہرم جہیز کا تاریخی مطالعہ اور ہندو معاشرہ جہیز کی اس دوسری قسم کا تعلق کلی طور پر ہندو سماج سے ہے اس کی بنیاد ہندو مذہب کا وہ فلسفہ ہے جو وہ عورت کے بارے میں دیتا ہے جس کے مطابق اسے مرد سے حقیر و ذلیل سمجھا جاتا ہے ہندو مذہب اور عورت ویدوں میں عورت کے بارے میں جو تصور ملتا ہے اس کو بیان کرتے ہوئے پوری مٹھ کے جگت گرو شنکر اچاریہ شری نرنجن دیو تیرتھ فرماتے ہیں when the bodies are not equal how can rights be equal when the minds are not equal how can right be equal our scripture سے that is compare to a a man woman eats twice as much is four times times times clever, six braver and eight more lustful. جب جسم مساوی نہیں ہے تو حقوق مساوی کیسے ہو سکتے ہیں جب دماغ مساوی نہیں ہے تو حقوق مساوی کیسے ہو سکتے ہیں ہماری مذہبی کتب کہتی ہیں کہ مرد کے بالمقابل عورت دو گنا کھاتی ہے چار گنا ہوشیار عیار ہوتی ہے چھ گنا بہادر ہوتی ہے اور آٹھ گنا عیاش اس رائے پر ایک بار پھر غور کر لیا جائے اور اس مفہوم تک پہنچنے کی کوشش کی جائے جو اس میں مضمر ہے عورت دو گنا کھاتی ہے گویا کہ اس کی پرورش لڑکے سے زیادہ مہنگی ہوتی ہے وہ عیار ہوتی ہے اس لیے کسی بھی طرح اور کسی بھی بہانے سے اپنی ضرورت پوری کر لیتی ہے اس میں مرد کے مقابلے میں چھ گنا طاقت و قوت ہوتی ہے آٹھ گنا عیاش اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی جنسی تسکین کے لیے اپنی چھ گنی قوت کو استعمال کرنے میں اپنی عیاری اور مکاری کو پوری قوت سے استعمال کرتی ہے اس لیے وہ کسی بھی اعتبار سے نہ تو والدین کے لیے ہی قابل اعتماد ہوتی ہے اور نہ ہی شوہر کے لیے ویدوں کے اس قسم کی تعلیمات کے نتیجہ میں ہندو سماج کے بارے میں تصورات اتنی گھٹیا سطح تک پہنچ گئی ہے جن کے تصور سے بھی گن آنے لگتی ہے مثلا منو سمرتی میں کہا گیا ہے کہ عورت اتنی عیاش ہوتی ہے کہ وہ اپنے باپ اور بھائی کو بھی نہیں چھوڑتی اسے صرف مرد نظر آ جائے وہ اسے دیکھتے ہی پگھلنے لگتی ہے یہاں تک کہ وہ اس کی صورت و شکل دیکھنے کی پرواہ بھی نہیں کرتی ملاحظہ ہو عورتیں شکل و صورت کو نہیں دیکھتی نہ وہ عمر کا خیال رکھتی ہے حسین ہو یا بدصورت مرد ہونے ہی کی وجہ سے وہ اس سے مباشرت کرتی ہے اس کے ساتھ اس گفتگو کو بھی سنتے چلیے جو رام چندر بھگوان نے گرٹ سے کی ہے رامائن میں اس بات کو اس طرح بیان کیا گیا ہے ایک رڑ عورت خوبصورت مرد کو دیکھتے ہی خواہ وہ بائی ہو باپ ہو یا بیٹا ہی کیوں نہ ہو مضطرب ہو جاتی ہے اور اپنے دل کو روک نہیں سکتی جیسے سورج کو دیکھ کر سوریہ کانت منڈے پگھل جاتی ہے ویسے ہی خوبصورت مرد کو دیکھ کر عورت پگھل جاتی ہے یہ ہے وہ گھناؤنا تصور جو ہندو دھرم میں عورت کے بارے میں پیش کیا گیا ہے ظاہر ہے جب عورت مرد کے مقابلے میں آٹھ گنی عیاش ہوتی ہے تو اس کے اس حالت کو لگام لگانے کے لیے کچھ تدابیر بھی ضروری تھی چنانچہ انہیں بھی ملاحظہ فرماتے چلے پہلا عورت بچپن میں والد جوانی میں شوہر اور شوہر کے انتقال ہونے پر بیٹوں کے ماتحت رہے دوسرا مردوں کو اپنی بیویوں کو کبھی آزادی نہیں دینی چاہیے تیسرا اگر شوہر بے کردار ہو یا کسی غیر عورت سے تعلق رکھتا ہو یا علم سے بے بہرا ہو تب بھی بیوی کو ہمیشہ دیوتا کی طرح اپنے شوہر کی خدمت کرنی چاہیے چوتھا عورت بچی ہو جوان ہو یا بوڑھی اس کو آزادی کے ساتھ گھر کا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے یہ بھی ملاحظہ کیجیے پانچواں تیس سال کی عمر کا مرد بارہ سال کی عمر کی لڑکی سے شادی کرے چوبیس سال کی عمر کا مرد آٹھ سال کی لڑکی سے شادی کرے اس کے خلاف ورزی کرنے والا مرد مصیبت اٹھاتا ہے ذرا یہ بھی دیکھتے چلے چھٹا کام دیو کی سب سے بڑی قوت عورت ہے جو کوئی اسے نجات پالے وہی بہادر ہے سات عورت کے دل کی حالت ودھاتا بھگوان بھی نہیں جان سکتا عورت کا دل کپٹ حسد گناہ اور ایوب کی کھلان ہے رام چندر بھگوان کہتے ہیں عورت کو چاہے دل سے لگا کر رکھو تو بھی عورت شاستر اور راجہ کسی کے بس میں نہیں رہتی ان اشلوکوں کو ایک بار پھر پڑھ کر دیکھیے اور خود نتائج اخذ کرنے کی کوشش کیجیے ویدوں کی ہدایت کے مطابق لڑکی لڑکے سے دونا کھاتی ہے اور اس سے اس میں آٹھ گنا عیاشی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ ان جذبات کی تسکین کے لیے مضطرب رہتی ہے اور جب کوئی نہیں ملتا تو باپ بھائی اور بیٹے تک کو نہیں چھوڑتی کیا اس کا واحد علاج یہ نہیں کہ لڑکی کو موٹا چوٹا کھلایا جائے اور وہ بھی نصف پیٹ تاکہ کم از کم اس کی جنسی حس نصف رہ سکے اب اگر ہندوستان میں حکومت اصلاحی تنظیم اب اگر ہندوستان میں حکومت اصلاحی تنظیمیں اور خواتین انجمنیں شور مچاتی ہیں کہ ملک میں لڑکیوں کو مناسب غذا نہیں دی جاتی اور ان کی صحت کی جانب مناسب توجہ نہیں دی جاتی تو اس پر کون کان دھرنے والا ہے لوگ تو ویدوں کی ہدایت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں دوسری بات یہ کہ ان ہدایات نے لڑکی کے والدین کو بھی متنوع کر دیا ہے کہ وہ اپنی لڑکیوں پر کبھی بھروسہ نہ کرے اور چوروں کی طرح ان کی نگرانی کرے وہ کبھی بھی خود باپ بھائی اور بیٹے کے لیے مسئلہ بن سکتی ہے اور اگر کبھی اس نے اپنی جنسی بھوک کی تسکین کے لیے محلہ پڑوس اور بستی کے لوگوں پر ڈورے ڈالنا شروع کر دیا تو خاندان کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکہ لگانے کا باعث بھی بن سکتی ہے ہندو معاشرہ میں جہیز کی ضرورت ظاہر ہے ایسی صورت میں والدین جلد سے جلد لڑکی کی شادی کرنے کی فکر کرنے لگتے ہیں شاید اسی لیے ہندوستان میں بچپن کی شادیوں کو قبول عام حاصل ہوا ہوگا اور چاہتے ہیں کہ کسی بھی قیمت پر اس بلا سے نجات حاصل کر لیں اس کے لیے وہ بڑی سے بڑی دولت کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو دوسری طرف لڑکا خود بھی اور اس کے گھر والے بھی لڑکی کے باپ کی اس مجبوری سے واقف ہوتے ہیں اس لیے وہ بھی اس بلا کو اپنے سر لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے جب تک کہ انہیں اپنے مطالبے کے مطابق لڑکی کے باپ سے دولت حاصل نہ ہو جائے ہندو معاشرے میں پھیلے ہوئے عورت کے بارے میں یہی افکار و نظریات ہیں جو اس میں جہیز کی دوسری قسم کی پیدائش کے ذمہ دار ہے ان نظریات نے اتنے بڑے پیمانے پر شہرت حاصل کی ہے کہ دیوتاؤں اور بھگوانوں نے بھی جب اپنی شادیاں کی ہیں تو خود بھی بھرپور جہیز لیا ہے اور اسی طرح اپنے بہنوں اور لڑکیوں کی شادی میں جہیز دیا ہے ہندوستانی سماج کی تاریخ کا مطالعہ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ یہ رسم ہندوستان میں قدیم دور سے موجود ہے ہندو معاشرے میں اس رسم کی لپیٹ میں اس کا وہ دولت مند طبقہ سب سے زیادہ آیا ہوا ہے جسے ویشیا کہتے ہیں اب ہندوؤں کے دوسرے طبقات بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے ہے پرانوں میں جہیز ہندو قوم میں اس رسم کا آغاز یوں تو دور سے ہی ہو گیا تھا مگر پرانوں کے دور میں ہی اس کو بہت فروغ حاصل ہوا ہے چنانچہ پرانوں میں متعدد دیوی دیوتاؤں کی شادیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے ساتھ ہی ان شادیوں میں دیے گئے جہیز کی تفصیلات بھی بیان کی گئی ہیں ان میں سے چند ملاحظہ کی جائے پاروتی کا جہیز تلسی داس نے رام چرت مانس میں شو اور پاروتی کی شادی کا تذکرہ کرتے ہوئے اس جہیز کا بھی تذکرہ کیا ہے جو پاروتی کے والد نے انہیں دیا تھا وہ کہتے ہیں کہ پاروتی کے والد نے شیو کو گلام لونڈیا گوڑے رات ہاتھی گائے کپڑے اور ہیرے جواہرات کے علاوہ اور بھی بہت سی اشیاء چھکڑوں میں بھر کر نیز غلہ اور سونے کے برتن دیے غرض پاروتی کے والد نے شیو کو اتنا جہیز کا سامان دیا کہ وہ حد بیان سے باہر ہے دروپدی کا جہیز مہابھارت میں دروپدی اور پانڈو کی شادی میں دیے گئے جہیز کی تفصیلات اس طرح دی گئی ہے جن کے مطابق اور ورپراجا نے اپنی بیٹی دروپدی کی شادی کے موقع پر اپنے داماد کو بہت سے ہیرے جواہرات اور دولت دی ان میں ہیرے جواہرات جڑی ہوئی راسیں لگا کر اچھی قسم کے گوڑوں والے صورت سوہاتھی بہترین لباس اور زیورات زیبتن کی ہوئی لونڈیا دی گئی ان کے علاوہ بھی بہت سی دولت اور جواہرات دیے گئے راجہ دروپدی نے راجہ دروپد نے اتنا اتنا جہیز پانڈوں کے پانچو بھائیوں کو دیا راجہ کی بیٹی کا جہیز مہا بھارت ہی میں ارجن کے بیٹے ابھی کی شادی کا تذکرہ بھی ہے اس کو بھی راجہ وراٹ نے جہیز میں سبا رفتار سات ہزار گوڑے دو سو مست ہاتھی اور بہت سا دھن دیا اس نے اپنا راج فوج اور دولت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی داماد کو دے دیا سبدرا کا جہیز مہابھارت میں سری کرشن بھگوان کی بہن سبدرا کی شادی کا تذکرہ بھی آیا ہے اس سلسلے میں اس جہیز کا بھی تذکرہ ہے جو سری کرشن بھگوان نے اپنی بہن کو دیا تھا سنیے سونے سے مڑھے ہوئے ایک ہزار رتھ دس ہزار گائیں سونے سے سجی ہوئی ایک چاندی جیسی سفید ایک ہزار گوڑیاں پانچ سو خچر پانچ سو سدھے ہوئے بیل سونے کے زیورات سے مزین ایک ہزار لونڈیا ایک لاکھ گوڑے اور دس آدمیوں کے وزن کے برابر سونا جہیز کے طور پر دیا گیا اس کے علاوہ شری کرشن بھگوان نے اپنی بہن کو مہاوتوں کے ساتھ ایک ہزار ہاتھی بھی دیے جن کی گردنوں میں سونے کی گھنٹیاں لٹکی ہوئی تھی سیتا کا جہیز رامائن میں رام چندر بھگوان کو اور سیتا کی شادی کا ذکر بھی ہے شادی کے ذکر کے ساتھ ساتھ اس جہیز کا تذکرہ بھی آیا ہے جو راجہ جنگ نے ان کو دیا تھا ملاحظہ ہو بلمائک رامان میں آتا ہے کہ ایک موقع پر راجہ جنگ نے اپنی بیٹی سیتا کو کئی لاکھ گائے لاتعداد قالین کروڑوں ریشمی اور سوتی لباس زیورات سے مزین بہت سے ہاتھی گوڑے رتھ اور پیدل فوجی نظر کیے انہوں نے سو سو لڑکیاں اور بہترین لوڑیاں غلام دی ان کے علاوہ ایک کروڑ سونے اور چاندی کے سکے موتی اور مونگے بھی نظر کیے جہیز کا یہ سامان راجہ جنگ نے چاروں بائیوں کو الگ الگ دیا اس لیے کہ بلمایک رامائن کے مطابق رام چندر جی کے ساتھ ان کے باقی تین بائیوں کی شادی بھی ایک ہی ساتھ ہو گئی تھی ستیا کا جہیز شرمد بھاگوت پران شری کرشن کی سوانیہ عمری پر مشتمل کتاب اس میں شری کرشن کی شادی کا ذکر بھی آیا ہے شری کرشن کی شادی ستیا سے ہوئی تھی اس شادی کے موقع پر جو جہیز دیا گیا وہ لباس و زیور سے مزین تین ہزار حسین روڈیاں مزین دس ہزار گائیں نو ہزار ہاتھی نو لاکھ رت نو کروڑ گوڑے اور گوڑوں سے سوگنے غلاموں پر مشتمل تھا یہ ہے جہیز کے وہ چند واقعات جو بھگوانوں اور دیوتاؤں سے متعلق ہیں یہ واقعات رامائن مہابھارت اور شریمد بھاگوت پران میں بیان کیے گئے ہیں یہ وہ کتابیں ہیں جن کو ہندو کو مقدس مذہبی کتابیں ہونے پر یقین رکھتی ہیں اور جن کو ہر ہندو بڑی عقیدت اور احترام سے پڑھتا اور سنتا ہے ان میں رامائن تو ایک ایسی کتاب ہے جسے گھر گھر میں پڑھا جاتا ہے ہر سال اور دیوالی کے درمیان اس کو اسٹیج کر کے دکھایا جاتا ہے اور اکثر اوقات اس اس کے کے اکھنڈ پاٹ کا انعقاد ہوتا رہتا ہے جب ہندوؤں کے سامنے یہ بات آتی ہوگی کہ ہمارے بھگوانوں اور دیوتاؤں نے جب اتنا اتنا سارا جہیز وصول کیا ہے تو آخر ہم کیوں نہ اس پر عمل کر کے اپنے گھر کو بھرنے کی فکر کرے خواہ اس کے نتیجے میں لڑکی والوں کا گھر ویران ہی کیوں نہ ہو جائے اس طرح نفسیاتی طور پر بھی اور حرص و تما کے سبب بھی لڑکے والے لڑکی سے شادی کرنے کے بدلے میں زیادہ سے زیادہ جہیز کی رقم وصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لڑکی والے اس بلا کو ٹالنے کے لیے بڑی سے بڑی مالی قربانی دینے سے بھی دریگ نہیں کرتے اور یہ تک بھول جاتے ہیں کہ وہ اپنی دوسری لڑکیوں کے لیے کہاں سے لائیں گے قدیم ہندو معاشرے میں عورت کی حالت ویدو پرانوں اور منوسمرتی کے ذریعے عورت کے بارے میں دیے گئے تصورات اور ہدایت کی وجہ سے لڑکی کے والدین کے ذریعے دیا گیا بے تحاشا جہیز اور لڑکے والوں کے ذریعے اس کی وصولی کے باوجود ہندو معاشرے میں عورت کو کوئی آبرو مندانہ مقام نہیں دیا جا سکا آج بھی وہ اپنے اسی مقام پر کھڑی ہوئی نظر آتی ہے جہاں وہ ہزاروں سال قبل کھڑی کی گئی تھی چنانچہ کنور محمد اشرف نے جب قدیم ہندو معاشرے میں عورت کی حالت پر تحقیق کی تو وہ اس نتیجے پر پہنچے عورتوں کی حالت اور اس کے فرائض منصبی واضح طور پر کم تھے ان کا کام مردوں کی خدمت کرنا تھا اور زندگی کے میدانی عمل میں انہیں مردوں پر انحصار کرنا تھا مختصر یہ کہ اس کی پوری زندگی کسی نہ کسی کی نگرانی میں گزرتی تھی اور سماج کے ضوابط اور طریق نے اس پر ذہنی کمائیگی کی مہر ثبت کر دی تھی پیدائش کے وقت اسے ناخواندہ مہمان تصور کیا جاتا تھا کیونکہ ہندوؤں کے مذہبی عقائد کی رو سے بدنسی بیٹی باپ کے گناہوں کا کفارہ ادا نہیں کر سکتی اس وجہ سے بعض اقوام میں اسے بچپن میں ہی قتل کر دیا جاتا تھا اگر وہ زندہ رہ گئی تو اسے کبھی نہ ٹوٹنے والے رشتے میں منسلک کر کے ایک عدد شوہر کے سپرد کر دیا جاتا تھا اگر اس کی موت دوران حمل ہو جاتی تو وہ بہت خوفناک بدروح کی شکل میں اختیار کر لیتی تھی جسے چڑیل کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا اور جو پڑوس میں منڈلاتی رہتی تھی اس کا اختتام موت یا ستی کی حالت ہی میں ممکن تھا اس طرح پیدائش سے موت تک عورت کی زندگی انتہائی ناخوشگوار ہوتی تھی مذہب اور دیگر اصلاحی و روحانی تحریکات اسے اپنی قسمت پر شاکر رہنے کے لیے ڈارس بندھاتی تھی لیکن یہاں بھی انہیں قوت و اقتدار سے محروم رکھا جاتا تھا حتیٰ کہ وہ مذہبی میدان میں بھی کسی باوقار مقام سے محروم رہتی تھی ہندوؤں کے عقائد کے مطابق ایک لڑکی کو جنم دینا عورت کا اہم ترین فرض تھا